بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے سکسٹینتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر کے اندر ہم یو آرٹ کی بات کر رہے تھے یو آرٹ کے کچھ انٹرنل رجسٹرز ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیے تھے جس میں سے modem control register modem status register اور فیفو کنٹرول رجسٹرس تھے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم ماڈرن کنٹرول رجسٹر کی مدد سے ماڈرن کے سگنلس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یو آرٹ کو لوپ بیک موڈ کے اندر یوز کر سکتے ہیں اور فیفو کنٹرول رجسٹر کی مدد سے آپ بفرنگ کو آن کر سکتے ہیں تاکہ جو ڈیٹا سینڈ کیا جا رہا ہے اور جو ریسیو کیا جا رہا ہے اس ڈیٹا کو ایک کیو کے اندر بفر کیا جا سکے جو کہ یو آرٹ کے اندر پلیسڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے سرٹن بایوس کی سروسز ڈسکس کی تھیں جس کی مدد سے آپ یو آرٹ کے اوپر آپریشنس پرفارم کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ بایوس کی انٹرپٹ 14 اس کے آگے سروسز 0 1 2 اینڈ جو کہ یوز ہوتی ہیں بایوس کو انیشلائز یو آرٹ کو انیشلائز کرنے کے لیے اس کے پورٹ پہ ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے پورٹ سے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے اور یو آرٹ کا اسٹیٹس کیٹ کرنے کے لیے پھر ہم نے کچھ ایک پروگرام آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر آپ کو فیو فنکشنز دکھائے تھے ایک انیشلائز کا فنکشن تھا جو کہ اسی بایوس کی سروس کو یوز کرتے ہوئے پورٹ کو انیشلائز کر رہا تھا جس پورٹ کا ایڈریس آپ اس کو پاس کر رہے تھے مور اوور اس کے علاوہ ایک اور پروسیجر تھا آف ریڈ جو کہ ایک کریکٹر کو ریڈ کر رہا تھا بایوس میں سے پھر ایک اور فنکشن تھا جو کہ رائٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہا تھا اور ایک اور فنکشن تھا جس کی مدد سے ہم بایوس پورٹ کا کرنٹ اسٹیٹس گیٹ کر سکتے ہیں آج ہم اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اب ان فنکشنز کو آپ پروگرامیٹکلی کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تاکہ کوئی input output operation perform کیا جا سکے یہ جو اگزامپل آپ کو شو کرنے لگے ہیں اس ایگزامپل کے اندر ہم نے دو کمپیوٹرس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا یوزنگ اے نل ماڈم اور پھر اس پروگرام کو ران کیا ہے یہ پروگرام سمپلی یہ کام کر رہا ہے کہ یو آرٹ کو انیشلائز کرنے کے بعد یو آرٹ میں سے ڈیٹا ریڈ کر رہا ہے اور ڈیٹا رائٹ کر رہا ہے جو بھی ڈیٹا آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ رائٹ کر دیتا ہے اور جو بھی ڈیٹا آپ اس کو سینڈ کر رہے ہیں اس کو ریڈ کر کے شو کر دیتا ہے آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین جو پروگرام ہے یہ اس ان فنکشنز کو یوز کر رہا ہے جو کہ ہم نے پریویس پروگرام کے اندر ڈسکس کیے تھے جس میں سے ایک فنکشن گیٹ کام اسٹیٹس ہے ایک سینٹ چار کا فنکشن ہے ایک ریسیو چار کا فنکشن ہے انہیں فنکشنز کو یوز کر رہا ہے فرسٹ آف آل ہم یو آرٹ کو انیشلائز کرتے ہیں انیشلائز کرنے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک وائل لوپ ہے جس کو کہ ہم نے ایک انفانائٹ لوپ کی شکل دی ہوئی ہے یعنی کہ اس کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ ٹرو رکھی ہوئی ہے اور یہ آل دا ٹائم لوپ کرتا رہے گا آپ چاہیں اپنی مرضی سے کوئی کنڈیشن اسپیسیفائی کر سکتے ہیں لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وائل لوپ بریک ہو جاتا ہے اگر ہوتا ہے تو کس طرح سے ہم اس کو بریک کر سکتے ہیں پھر اس وائل لوپ کے اندر ہم سب سے پہلے کام پورٹ کا اسٹیٹس گیٹ کرتے ہیں یہ اسٹیٹس ہم ایک ویریبل آئی کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں ہم نے جو گیٹ کام اسٹیٹس کا جو فنکشن بنایا تھا اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہائر بائٹ ہے وہ جو ورڈ ریٹرن ہو رہا ہے اس کے ہائی بائٹ کے اندر جا کے اسٹور ہوتا ہے ایج کے اندر جو ویلو ریٹرن ہو رہی ہے وہ جو ورڈ یہ فنکشن ریٹرن کرے گا اس کے ہائی بائٹ کے اندر جا کے اسٹور کیا جائے گا اور جو ماڈرن اسٹیٹس ہے وہ اے ایل کے اندر ریٹرن ہوتا ہے اس کو آپ لو بائٹ میں پلیس کر دیتے ہیں ایج کے اندر آپ کے پاس لائن اسٹیٹس آتا ہے تو آئی کے ہائی بائٹ میں اس لحاظ سے لائن اسٹیٹس پڑا ہوگا اب آپ کو یاد ہوگا میں نے جب آپ کو لائن اسٹیٹس کا بتایا تھا تو اس لائن اسٹیٹس کی مدد سے ہی آپ programmed input output perform کر سکتے ہیں اس لائن اسٹیٹس کے اندر دو چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں ایک یہ دیکھنا کہ ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر جو ہے وہ ایم ٹی ہو گیا ہوا ہے یا نہیں ہو گیا ہوا یا یہ دیکھنا کہ ڈیٹا ریڈی ہے یا نہیں ریڈی جب آپ ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ transmit hold register empty ہے یا نہیں ہے تو اسی طرح سے اس کے اندر آپ سب سے پہلا چیک یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی بائٹ کو ہم اینڈ کر رہے ہیں ٹوینٹی کے ساتھ جب ٹوینٹی کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں تو ہم اس کا ففتھ بٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں ففتھ بٹ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ففتھ بٹ کا ون ہونا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ transmit hold register empty ہے اگر ففتھ بٹ ون ہے تو اینڈ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا وہ بھی ٹوینٹی ہیگز آئے گا اگر ایسی سچویشن ہے اس کا مطلب ہے کہ transmit hold register empty ہے اور آپ پورٹ کو ایک بائٹ سینڈ کر سکتے نیکسٹ ہم یہ چیک کریں کہ کی بورڈ سے کیا کوئی کریکٹر پریس ہوا ہے اگر کوئی کریکٹر پریس ہوا ہے تو ہم اس کریکٹر کو پٹ لیں گے گیٹ سی ایچ ای کے فنکشن کے ساتھ یہ کیسے ہم چیک کر رہے ہیں کہ کی بورڈ سے کوئی کریکٹر پریس ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ کے بی ہٹ کے فنکشن سے چیک کر رہے ہیں اگر کوئی کی بورڈ سے کریکٹر پریس ہوا ہوا ہے تو اس کو انپٹ لے لیا اور سی ایچ ون کے اندر اسٹور کر لیا گیٹ سی ایچ ای کے فنکشن کے ساتھ ہم نے اس کو ان پٹ لے لیا تاکہ وہ کریکٹر ایکو بھی ہو سکے ڈسپلے بھی ہو سکے نیکسٹ ہم یہ کریں گے کہ سینڈ چار کا فنکشن یوز کرتے ہوئے اس کریکٹر کو کام پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیں گے جب یہ بائٹ کام پورٹ کے اوپر رائٹ ہوگا تو ٹی ایکس ٹی لائن کے تھرو یہ بائٹ دوسرے اینڈ پہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا یوزنگ اے نل ماڈم اسی طرح سے نیکسٹ جو ہم نے چیک رکھا ہوا ہے وہ ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ ڈیٹا ریڈی ہے یا نہیں ہے ڈیٹا ریڈی آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیٹس بائٹ کا زیرو بٹ ہوتا ہے آئی کا ہائی بائٹ جو ہے یہ لائن اسٹیٹس بائٹ ہے اس ہائی بائٹ کو ہم نے اینڈ کیا ہے زیرو کے ساتھ زیرو کے ساتھ اینڈ کریں گے اگر ڈیٹا ریڈی ہے تو بٹ نمبر زیرو بھی ون ہوگا اس کے ون ہونے کی وجہ سے جو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا وہ بھی ون آئے گا اینڈ کرنے کے بعد اگر ریزلٹ ون آتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ڈیٹا از ریڈی اگر ڈیٹا از ریڈی تو آپ اس ڈیٹا کو ریسیو کریں گے ریسیو چار کے فنکشن کے تھرو اور اس کو آپ نے سی ایچ ٹو کے اندر اسٹور کر لیا سی ایچ ٹو آپ کا کوئی پروگرام کا ویریبل ہے اور پٹ سی ایچ کے فنکشن کی مدد سے آپ نے اس کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دیا اور پھر نیکسٹ آپ نے ایک اور چیک رکھا ہے چیک یہ رکھا ہے کہ سی ایچ ون یا سی ایچ ٹو میں سے اگر کوئی بھی کریکٹر اسکیپ کریکٹر ہے ٹوینٹی سیون کوڈ جو ہے وہ اسکیپ کے بٹن کی ہے اگر اسکیپ کا کریکٹر ہے تو اس کیس میں اس وائل لوپ کو آپ بریک کر دیں گے وائل لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا کمیونیکیشن بریک ہو جائے گی سی ایچ ون کا ٹوینٹی سیون ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو آپ نے کی بورڈ سے کریکٹر کیا وہ اسکیپ تھا سی ایچ ٹو کا ٹوینٹی سیون ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو آپ کو کریکٹر ریسیو ہوا ہے وہ اسکیپ تھا بوتھ کیسز کے اندر کسی ایک اینڈ پہ اسکیپ پرس ہوا ہے اگر کسی بھی ایک اینڈ پہ اسکیپ پرس ہوا ہے تو ایک اینڈ چاہ رہا ہے کہ کمیونیکیشن کو بریک کیا جائے اور ریزلٹ میں یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور کمیونیکیشن بریک ہو جائے گی اس پروگرام کا آپ کے پاس کیا رزلٹ آئے گا اس پروگرام کا یہ رزلٹ آئے گا اگر دو کمپیوٹرس کو آپ نے انٹر کنیکٹ کیا ہوا ہے یوزنگ اے نال ماڈم اور دونوں اینڈس کے اوپر آپ اس پروگرام کو رن کر رہے ہیں تو ایک اینڈ کے اوپر جو چیز آپ ٹائپ کریں گے وہ دوسرے کمپیوٹر کے اوپر آپ کو ڈسپلے ہوگی اور دوسرے اینڈ کے اوپر جو کچھ بھی آپ ٹائپ کریں گے وہ آپ کو فرسٹ کمپیوٹر پہ ایز آؤٹ پٹ ڈسپلے ہوگا اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو کمپیوٹرس کو آپس میں یوزنگ اے نال ماڈم انٹر کنیکٹ کیا اور بایوس کی سروسز یوز کرتے ہوئے ان کے بیچ میں ڈیٹا ایکسچینج کیا ہے یو آرٹ کے اوپر آپریشن پرفارم کرنے کے لیے اس کیس کے اندر ہم بایوس کی سروسز یوز کر رہے ہیں آپ کو بایوس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ پورٹس کو کس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں اور ان پورٹس کا کیا میننگ ہے اور ہر پورٹ کا کیا فنکشن ہے تو نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم یہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ڈائریکٹلی پورٹس کو ایکسیس کر کے یو آرٹ کے اوپر input output operation perform کرنے کی کوشش کرتے ہیں مور اوور ہم ایک اور چیز کا ایڈوانٹیج اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں عام طور پہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یا کسی کے لیے مے بی پاسبل نہ ہو کہ وہ دو کمپیوٹرس کو ارینج کرے اور ان کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرے اس کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ یو آرٹ کے اندر ایک اور فیسلٹی اویلیبل ہے آف سیلف ٹیسٹ یا لوپ بیک جس کیس کے اندر جو کچھ ڈیٹا آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں وہی ڈیٹا اس کی ان پٹ بن جاتا ہے ہم اس سیلف ٹیسٹ موڈ کو یوز کرتے ہیں اور یوز کرتے ہوئے ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی جو ڈیٹا ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں وہی ڈیٹا ہمیں واپس ریسیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور یہ موڈ عام طور پہ اس لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کر سکیں کہ باقی آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر آپ کے پاس اس وقت دوسرا کمپیوٹر اویلیبل نہیں ہے یا پھر نل ماڈم اویلیبل نہیں ہے تو آئیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیشلائز کا فنکشن ہے انیشلائز کا فنکشن یہ والا فنکشن بایوس کی سروسز کو نہیں یوز کر رہا یہ ڈائریکٹلی یو آرٹ کے پورٹس کو پروگرام کر رہا ہے یو آرٹ کے کون سے پورٹ کو پروگرام کر رہا ہے یہ لائن اسٹیٹس رجسٹر کو پروگرام کر رہا ہے فرسٹلی لائن اسٹیٹس رجسٹر کے اندر آپ ویلیو ایٹی ہیگس پلیس کرتے ہیں بلکہ ایٹی ہیگس کے ساتھ اس کو اور کرتے ہیں اور واپس لائن اسٹیٹس رجسٹر کے اوپر رائٹ کر دیتے ہیں آپ کو بتایا تھا لائن اسٹیٹس رجسٹر کا موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ جو ہے وہ ڈوائزر لیچ کو انیبل کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی کہ موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کو ون کرنے کے بعد آپ divisor value base plus zero اور بیس پلس ون پہ لوڈ کر سکتے ہیں بیس پلس زیرو پہ ڈوائزر ویلیو کا لو بائٹ لوڈ کیا جائے گا اور بیس پلس ون کے اوپر ڈوائزر ویلو کا ہائی بائٹ لوڈ کیا جائے گا ایسا کرنے کے بعد ہم نے ڈوائزر لیچ کو انیبل کر دیا ہے لائن اسٹیٹس رجسٹر کے موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کو ون کرنے کے بعد ڈوائزر لیچ کو انیبل کر دیا گیا اب نیکسٹ ٹو اسٹیٹمنٹس کے اندر ہم ڈوائزر ویلو لوڈ کر رہے ہیں فرض کریں ہمارے پاس ڈوائزر ویلو ون ایٹی ہے اگر ون ایٹی ڈوائزر ویلو کو یوز کرتے ہیں تو یاد کریں پریویسلی جو آپ کو اکویژن بتائی تھی اس اکویژن کے اندر ون ایٹی پلیس کریں ایڈوائزر کی جگہ پہ تو آ کے پاس جو ریزلٹنٹ آؤٹ پٹ فریکوینسی آتی ہے وہ 300 ہنڈریڈ بارڈز آتی ہے تو 300 ہنڈریڈ بارڈز پر سیکنڈ کے ریٹ کے اوپر یو آرٹ کو اگر آپ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈوائزر ویلو 180 ایٹی لوڈ کی جائے گی اب 180 ایٹی ہیگز جو ہے یہ ایک بائٹ کے اندر نہیں اسٹور ہوتا ہے ٹو بائٹس کے اندر اسٹور ہوتا ہے اس کو ٹو بائٹس کے اندر بریک اپ کریں تو لو بائٹ کی ویلو 80 اور ہائر بائٹ کی ویلو 1 بنتی ہے تو یہی ہم نے کام کیا ہے لو بائٹ کو ہم نے لوڈ کیا ہے بیس پلس زیرو کے اوپر اور ہائی بائٹ کو ہم نے لوڈ کر دیا ہے بیس پلس ون کے اوپر اب ڈوائزر ویلو لوڈ ہوگی ہے اور یو آرٹ اب اس باڈ uh, ریٹ کے اوپر آپریٹ کرنا شروع کر دے گا اب نیکسٹ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ لائن پیرامیٹرز ہم نے لوڈ کرنا ہے ہم نے یو آرٹ کو یہ بتانا ہے کہ جو بائٹ ہوگا فائیو uh, بٹس کا ہوگا یا سکس کا ہوگا یا سیون کا ہوگا یا ایٹ ہوگا پیرٹی انیبلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی یا پھر اگر انیبلڈ ہوگی تو ایون ہوگی یا آڈ ہوگی اور مور اوور ہم نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ اسٹاپ بٹس کتنے ہوں گے اسٹاپ بٹس ایک ہوگا یا 1.5 ہوں گے یا 2 ہوں گے اس کے اکارڈنگلی ہم نے ویلو سلیکٹ کی ہے 1B بی اگر آپ لائن کنٹرول رجسٹر کی کنفیگریشن کو یاد کریں تو اس کے لحاظ سے 1B بی ویلو سگنیفائی کرتی ہے کہ آپ نے پیرٹی کو انیبل کیا ہوا ہے کیونکہ جو تھرڈ بٹ ہے وہ سیٹ ہوگا پیرٹی ایون ہوگی کیونکہ آپ نے فورتھ بٹ کو ون رکھا ہوا ہے جب آپ ون بی کی ویلو سلیکٹ کر رہے ہیں اور جو length of bits stop bits ہوگی وہ ون ہوگی کیونکہ آپ نے بٹ نمبر ٹو کو زیرو رکھا ہوا ہے اور جو لینتھ آف بائٹ ہوگی وہ ایٹ بٹس ہوگی کیونکہ آپ نے بٹ نمبر ون اور زیرو کو ون ون رکھا ہوا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو آپ نے انیشلائزیشن کیا ہے اس کے اندر جو لائن پیرامیٹرز رکھے ہیں اس کے مطابق ہر بائٹ ایٹ بٹس کا ہوگا پیرٹی انیبلڈ ہے اور ایون ہے اور لینتھ آف اسٹاپ بٹس جو ہے وہ سنگل بٹ ہے یہ سارے انیشلائزیشن uh, کا پروسیس ہو گیا اس کے اندر آپ نے بارڈر uh, سیٹ کیا ہے اور لائن پیرامیٹر ہے اس کے علاوہ ایک اور فنکشن ہم دیکھ سکتے ہیں سیلف ٹیسٹ آن کا فنکشن ہے اس سیلف ٹیسٹ آن کے فنکشن کی مدد سے ہم سیلف ٹیسٹ یا لوپ بیک موڈ کو انیبل کر سکتے ہیں لوپ بیک موڈ کو انیبل کرنے کے لیے آپ کو ماڈم کنٹرول رجسٹر کا فورتھ بٹ سیٹ کرنا پڑے گا ماڈم کنٹرول رجسٹر کا جو ایڈریس بنتا ہے وہ بیس پلس فور بنتا ہے تو ہم یہی کام کر رہے ہیں بیس پلس فور کی ویلو کو ریڈ کر رہے ہیں ریڈ کرنے کے بعد اس کو اور کر رہے ہیں with ten hex ten hex کا مطلب ہے کہ فورتھ بٹ سیٹ ہو جائے گا اور اس ویلو کو واپس ماڈرن کنٹرول رجسٹر کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں اس طرح سے یو آر جو ہے وہ سیلف ٹیسٹ موڈ کے اندر آ جائے گا یا لوپ بیک موڈ کے اندر آ جائے گا اسی طرح سے سیلف ٹیسٹ آف کا فنکشن ہے سیلف ٹیسٹ آف کے فنکشن کے اندر ہم بالکل ریورس آپریشن پرفارم کر رہے ہیں ہم ماڈرن کنٹرول رجسٹر کی ویلو کو ریڈ کر کے اس کو ای e ایف کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں ای e ایف کے ساتھ اینڈ کرنے سے فورتھ بٹ کلیئر ہو جائے گا اور واپس ماڈرن کنٹرول رجسٹر کے اوپر اس کو رائٹ کر رہے ہیں پھر رائٹ چار کا فنکشن ہے اس رائٹ چار کے فنکشن کے اندر آپ کو فسٹ یہ چیک کرنا پڑے گا کہ رائٹ کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اور اگر نہیں کیا جا سکتا تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اگر آپ programmed input output perform کر رہے ہیں تو ویٹ کرنے کے لیے شروع میں ہم نے ایک لوپ ہے یہ لوپ یہی کام کر رہا ہے لائن اسٹیٹس رجسٹر کو ریڈ کرتا ہے لائن اسٹیٹس رجسٹر کو ریڈ کرنے کے بعد 20 کے ساتھ اینڈ کر رہا ہے 20 کے ساتھ اینڈ کر رہا ہے تو ہم بیسکلی کون سے بٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم بٹ نمبر 5 کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر بٹ نمبر 5 سیٹ ہے تو اس کا ریزلٹ 20 آئے گا بٹ نمبر 5 کا سیٹ ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر از ایم اگر ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر ایم ہے تو اس کیس کے اندر ہم رائٹ کر سکتے ہیں ہم اس کنڈیشن کو چیک کر رہے ہیں جب تک یہ کنڈیشن اکر نہیں ہوتی ویٹ کرتے رہیں گے اور جو ہی یہ کنڈیشن اکر ہوتی ہے لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا آپ شروع میں دیکھتے ہیں ناٹ لگا ہوا ہے تو ناٹ یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کنڈیشن کو کے لیے ویٹ کر رہے ہیں جو ہی یہ کنڈیشن آ کر ہوتی ہے لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا لوپ ٹرمینیٹ ہونے کے بعد آپ ڈیٹا پورٹ کے اوپر کریکٹر کو رائٹ کر دیں گے جو رائٹ چار کے کریکٹر کے اندر رائٹ چار کے فنکشن کے اندر جو کریکٹر آپ نے ایز آرگومنٹ پاس کیا ہے اس کریکٹر کو کام پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیا جائے گا اسی طرح سے ریڈ چار کا فنکشن ہے ریڈ چار کے فنکشن کے اندر بھی آپ کو لائن اسٹیٹس رجسٹر کو چیک کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ data is ready or not اس کے لیے آپ کو بٹ نمبر زیرو کو ٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے تو وہی کام کر رہے ہیں انپورٹ کر رہے ہیں لائن اسٹیٹس رجسٹر کو بیس پلس فائیو جس کا ایڈریس ہے اور اس کو اینڈ کر رہے ہیں ون کے ساتھ اگر ریزلٹ اس کا ون ہی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا از ریڈی جب تک یہ ون نہیں آتا یہ لوپ چلتا رہے گا شروع میں دیکھ سکتے ہیں ناٹ لگا ہوا ہے یہ لوپ چلتا رہے گا اور ویٹ کرے گا ڈیٹا کے ریسیو ہونے کا اور جو ہی ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے اس کو ریڈ کرے گا اور ریڈ کر کے ریٹرن کر دے گا تو ریڈ چار کا کریکٹر ایک کریکٹر ریٹرن کر رہا ہے یہ وہ کریکٹر ہے جو کہ اس نے پورٹ سے ڈیٹا پورٹ سے ریڈ کیا پھر مین پروگرام کے اوپر آ جائیں مین پروگرام کے اندر ہم سب سے پہلے کیا کام کر رہے ہیں انیشلائز کر رہے ہیں کام پورٹ کو اس کو ہم نے ایک ایڈریس پاس کیا ہے کام کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک فار پوائنٹر ہے انٹیجر فار پوائنٹر ہے اس کو ہم نے انیشلائز کیا ود ویلو فورٹی سیگمنٹ اس کے اندر پلیس کیا اور زیرو آف سیٹ اس کے اندر پلیس کیا تو فورٹی کولن اور زیرو فورٹی سیگمنٹ اور زیرو آف سیٹ کے اوپر کیا چیز پڑا ہوتا ہے کام پورٹ کا ایڈریس پڑا ہوگا کام ون کا ایڈریس پڑا ہوگا ہم فرض کر رہے ہیں ہم کام ون کے اوپر put output operation perform کر رہے ہیں تو کام ون کا ایڈریس پاس کر دیا گیا ہے اس طرح سے انیشلائز کا فنکشن کال کرنے سے کام ون کا پورٹ انیشلائز ہو جائے گا جو آپ نے باڈر ریٹ یوز کیا ہے جو ڈیوائزر ویلو اسپیسیفائی کی ہوئی ہے وہ ڈیوائزر ویلو لوڈ ہو جائے گی اور اس کے اکارڈنگلی اس کا باڈر ریٹ سیٹ ہو جائے گا پھر سیلف ٹیسٹ کو آن کر رہے ہیں تاکہ جو بھی آپ آؤٹ پٹ کر رہے ہیں وہی اس کی ان پٹ بن جائے اور پھر اسکرین کو کلیئر کر رہے ہیں اسکرین کو کلیئر کرنے کے بعد آپ نے ایک وائل uh, کا لوپ یوز کیا یہ وائل کا لوپ چلتا رہے گا جب تک کہ C H is not is equal to twenty seven C H ایک کریکٹر ہے جو کہ لوپ کے اندر ہم گیٹ کر رہے ہیں جب تک یہ 27 کے اکولنٹ نہیں ہوتا یعنی کہ اسکیپ کے اکولنٹ نہیں ہوتا یہ لوپ چلتا رہے گا جو ہی آپ اسکیپ پریس کریں گے یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس لوپ کے اندر کیا کیا جا رہا ہے اس لوپ کے اندر شروع میں ہم کچھ کوآڈینیٹس چیک کر رہے ہیں یہ وہ کوآڈینیٹس ہیں جہاں پہ جو آپ نے کریکٹر ان پٹ کیا اس کریکٹر نے جا کے ڈسپلے ہونا ہے آئی کی ہم ویلیو چیک کر رہے ہیں کہ وہ ایٹی کے اکولنٹ تو نہیں ہے آئی کو ہم نے انیشلائز کیا ہوا ہے ون سے جون جو کریکٹر ٹائپ ہوتے جائیں گے آئی کی ویلیو چینج ہوتی جائے گی اور جب آئی کی ویلیو ایٹی ہو جاتی ہے تو ہم آئی کو زیرو کر دیں گے اور جے کو ایک انکریمنٹ کر دیں گے آئی بیسکلی اسپیسیفائی کر رہا ہے کالم نمبر جس کالم کے اندر کریکٹر نے ڈسپلے ہونا ہے اس کالم کو شو کر رہا ہے اور جب کالم ایٹی ہو جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر آئی کو واپس زیرو کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ بالکل کالم نمبر جو ہے تاکہ سرکولر پیٹرن پہ کریکٹرز ڈسپلے ہو سکیں بالکل فرسٹ کالم پہ اس کو لے جانا پڑے گا لیکن فرسٹ سیم لائن کے اسٹارٹ سے اب نیکسٹ کریکٹر پرنٹ ہونا شروع ہوگا یا نیکسٹ لائن کے اسٹارٹ سے کریکٹر پرنٹ ہونا شروع ہوگا اس کے لیے ہم ایک اور ویریبل یوز کریں جے جے روز کو اسپیسیفائی ہیں تو جب لاسٹ کالم تک ایک کریکٹر پہنچ جاتا ہے تو اب نیکسٹ کریکٹر جو ہے نیکسٹ لائن کے اسٹارٹ پہ پرنٹ ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں ایک رو انکریمنٹ کرنی پڑے گی جس کے لیے جے کو ہم بائی ون انکریمنٹ کر رہے ہیں نیکسٹ اسی طرح سے جے کے اوپر ہم نے ایک چیک رکھا ہوا ہے کہ جے کی ویلو جب 13 ہو جاتی ہے یعنی کہ رو نمبر جب 13 ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پھر سے زیرو کر دیتے ہیں اس کو تھرٹین کا کیوں چیک رکھا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو کریکٹرز آپ ان پٹ کر رہے ہیں وہ صرف فرسٹ کے اوپر ڈسپلے ہوں جب وہ لائن تک پہنچتا ہے لائن پہ پہنچتے ساتھ ہی اس کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں تاکہ وہ پھر سے فرسٹ لائن کے اوپر آ جائے پھر گو ٹو ایکس وائی کا فنکشن یوز کر رہے ہیں گو ٹو ایکس وائی کا فنکشن آپ کو پتا ہے کرسر کی پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو آئی اور جے یعنی کہ کالم نمبر اور رو نمبر پاس کیا اور گیٹ سی ایچ ای کے تھرو ایک کریکٹر گیٹ کیا ہے گیٹ سی ایچ ای کیونکہ یوز کر رہے ہیں تو جو کریکٹر گیٹ کیا ہے وہ اسکرین کے اوپر ایکو بھی ہوگا کس لوکیشن کے اوپر ایکو ہوگا آئی آیات کالم اور جیت رو کے اوپر ڈسپلے ہوگا یہ جو کریکٹر گیٹ کیا ہے اس کو سی ایچ کے اندر اسٹور کر رہے ہیں اور اس کریکٹر کو پھر کام پورٹ کے اوپر ہم رائٹ کر رہے ہیں رائٹ چار کے فنکشن کی مدد سے جب یہ کام پورٹ پہ رائٹ ہوگا تو کیونکہ اس وقت UART loopback mode میں ہے اس وجہ سے جو کریکٹر رائٹ ہوا ہے وہی کریکٹر ریسیو ہوگا as input next line کے اندر ہی ہم اس کریکٹر کو ریڈ کر رہے ہیں سے کیونکہ لوپ بیک موڈ کے اندر ہے جو کریکٹر رائٹ کیا تھا وہی کریکٹر ان پٹ ہوگا یعنی کہ کی بورڈ سے جو کریکٹر ان پٹ کیا تھا وہی کریکٹر اب کامپورٹ سے ریڈ ہو رہا ہے جو کریکٹر کامپورٹ سے ریڈ ہوا ہے اس کو سی ایچ ٹو کے اندر پلیس کیا اور اس کو ہم ڈسپلے کر رہے ہیں آئے آیت کالم میں اور جے پلس فورٹینتھ رو میں یعنی کہ فرسٹ ٹویلو روز جو ہیں وہ ہم یوز کر رہے ہیں ان کریکٹرز کے لیے جو کہ آپ کی بورڈ سے ٹائپ کر رہے ہیں اور تھرٹینتھ رو کو بلیک رکھا جائے گا اور فورٹینتھ رو سے وہ کریکٹرز ہم ڈسپلے کریں گے جن کریکٹرز کو آپ نے کام پورٹ سے ریسیو کیا جو کریکٹر آپ پورٹ سے ریسیو ہوا ہے وہ آیت کالم اور جے پلس فورٹینتھ رو پہ جا کے ڈسپلے ہو جائے گا اور اس کریکٹر کو وہاں پہ پٹ سی ایچ کی مدد سے آپ ڈسپلے کر دیتے ہیں اور آئی کے اندر ون کا انکریمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ نیکسٹ کالم جو ہے نیکسٹ کریکٹر جو ہے وہ نیکسٹ کالم میں جا کے ڈسپلے ہو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ ٹائپ کرتے جائیں گے وہ آپ کو lower half of the screen کے اندر ساتھ ساتھ ڈسپلے ہوتا ہوا نظر آتا رہے گا اور یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کی بورڈ سے ہی پھر سے ڈسپلے ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے وہ پہلے یو آرٹ کے اوپر آپ رائٹ کر رہے ہیں اور یو آرٹ کے تھرو ہی اس کو پھر ریسیو کر کے آپ اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر رہے ہیں اور جب یہ آپ کا لوپ ٹرمینیٹ ہو تو اس کے بعد آپ سیلف ٹیسٹ کو آف کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے سیلف ٹیسٹ آف کا فنکشن یوز کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلائڈ کے اندر کہ جو بھی آپ کریکٹرز ٹائپ کر رہے ہیں upper half of the screen کے اندر وہی کریکٹرز آپ کو ساتھ ساتھ ڈسپلے ہوتے جائیں گے lower half of the screen کے اندر اس پروگرام کو اگر آپ صحیح طرح سے کمپائل کر لیتے ہیں تو اس پروگرام کی آؤٹ پٹ کچھ اس طرح کی آنی چاہیے اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ یو uh, آرٹ کو لوپ بیک موڈ کے اندر یوز کر کے اپنے سافٹ ویئر کو سیلف ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن uh, یہ والا جو پروگرام تھا یہ programmed input output perform کر رہا تھا کیونکہ یہ کانسٹنٹلی یہ چیک کرتا رہتا ہے کہ ڈیٹا uh, اویلیبل ہوا ہے لائن اسٹیٹس رجسٹر کے اندر یہی چیک کرتا رہتا ہے کہ data is ready or not یا پھر ڈیٹا سینڈ کیا جا سکتا ہے ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر ایم ہوا ہے یا نہیں ہوا اس طرح سے جو آپ نے پروگرام بنایا ہے اس کو ہم کہیں گے پروگرامڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ہم یہی کام پرفارم کر سکتے ہیں تھرو انٹرپٹ آؤٹ پٹ عام طور پہ کام ون جو ہے کام ون کنیکٹڈ ہوتا ہے آئی آر کیو فور کے ساتھ اور کام ٹو کنیکٹڈ ہوگا آئی آر کیو تھری کے ساتھ اگر آئی آر کیو فور کے ساتھ کوئی ڈیوائس اٹیچڈ ہے تو آئی آر کیو فور کے اوپر جب بھی انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے ریزلٹ میں جو ہارڈ ویئر انٹرپٹ آ کر ہوگی اس کا نمبر ہوگا four plus eight four plus eight بنتا ہے ٹویلو یا پھر ایسیمل میں سی تو کام کے کے انٹرپٹ انٹرپٹ ریکویسٹ اوپر آ کر ہوگی سی اسی طرح سے کام ٹو کی انٹرپٹ ریکویسٹ کے اوپر کیونکہ وہ I R Q level three کو یوز کر رہا ہے 3 plus eight three plus eight بنتا ہے 11 جو کہ ہیگز میں بنتا ہے بی کام ٹو کے انٹرپٹ ریکویسٹ کے اوپر جو انٹرپٹ آ کر ہوگی وہ بی آ کر ہوگی ہم جو اب پروگرام دیکھنے لگے ہیں اس کے اندر ہم یہی کام کر رہے ہیں ہم انٹرپٹ کو انیبل کر رہے ہیں یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو لکھ رہے ہیں تو آپ کو hardware interrupt firstly enable کرنی پڑے گی انیبل کیسے کریں گے ایک تو فرسٹلی آپ کو جو ماسک رجسٹر ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کے اندر ایک ماسک رجسٹر ہوتا ہے ایٹ بٹ کا کیونکہ یہ آئی آر کیو فور کو یوز کر رہا ہے تو آئی آر کیو فور کے لیے ماسٹر پک کو یوز کیا جاتا ہے تو ود ان دا ماسٹر پک جو انٹرپٹ ماسک رجسٹر ہے صرف اس کی ویلیو کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر جو فورتھ بٹ ہے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا تاکہ انٹرپٹ ان ماسک ہو جائے تاکہ انٹرپٹ سی جو ہے وہ اکر ہو سکے secondly within the UART interrupt driven operation perform کرنے کے لیے انٹراپٹ انیبل رجسٹر یوز ہوتا ہے انٹراپٹ انیبل رجسٹر کے اندر بھی ہمیں انٹراپٹس کو انیبل کرنا پڑے گا اور مور اوور جو انٹراپٹ سروس روٹین ہے وہ انٹراپٹ آئی ڈی رجسٹر کو بھی یوز کر سکتی ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ انٹراپٹ جو اکر ہوئی ہے وہ کس پرپز کے لیے اکر ہوئی ہے یعنی کہ ان پٹ کے لیے اکر ہوئی ہے یا آؤٹ پٹ کے لیے اکر ہوئی ہے ڈیٹا ریڈی ہونے پہ آ کر ہوئی ہے یا ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر ایم ہونے پہ انٹراپٹ آ کر ہوئی ہے اور جو بھی کیس ہوگا اس کے اکارڈنگلی وہ اپنا آپریشن پرفارم کر سکتی ہے پھر تھرڈلی ہمیں انٹرپٹ سی کو یا بی کو آپ کام ون یوز کر رہے ہیں یا کام ٹو یوز کر رہے ہیں اکارڈنگلی سی کو یا بی کو انٹرسپٹ کرنا پڑے گا اور اس انٹرپٹ سروس روٹین کی آکرنس کب ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے انٹرپٹ کو کس طرح سے انیبل کیا ہے انٹرپٹ اگر آپ نے انیبل کی ہے ڈیٹا ریسیو کرنے کے لیے تو یہ انٹرپٹ اکر ہوگی جب بھی ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے اور اگر آپ نے انٹرپٹ انیبل کی ہے transmit hold register empty ہونے پہ تو جب بھی transmitter hold register empty ہوتا ہے تو یہ انٹرپٹ آ ہوگی اب آپ کو اس انٹرپٹ کو انٹرسیپٹ کرنا پڑے گا انٹرسیپٹ کر کے اپنا اپنے کسی پروسیجر کا ایڈریس آئی وی ٹی کے اوپر پلیس کرنا پڑے گا اب جب بھی transmitter hold register empty ہوتا ہے یا ڈیٹا ریڈی ہوتا ہے یا جو بھی سچویشن آپ نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہے انٹرپٹ نیبل رجسٹر کے اندر اس کے اکارڈنگلی جب بھی انٹرپٹ آ کر ہوتی ہے تو آپ کا پروسیجر کال ہوگا پروسیجر چیک کرے کہ کس وجہ سے انٹرپٹ آ کر ہوئی ہے اور اس کے accordingly input output operation perform کرے تو بیسکلی تین چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے ایک یہ ہے کہ آپ نے انٹرپٹس کو انیبل کرنا ہے انٹرپٹ انیبل رجسٹر کے اندر آپ نے انٹرپٹ کو انماسک کرنا ہے جس ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو یوز کر رہے ہیں اور جس ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو یوز کر رہے ہیں اس کو انٹرسپٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو اپنا پروسیجر بنانا پڑے گا اب یہ جو آپ نے اپنا پروسیجر بنایا کیونکہ یہ ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے تو اس نے ریٹرن کرنے سے پہلے نوٹیفیکیشن سینڈ کرنی ہے آف اینڈ آف انٹرپٹ جس کو ہم پہلے آلریڈی ان ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں تو وہ آپ کو بتایا تھا نوٹیفیکیشن ماسٹر کے کیس میں کس کو سینڈ کی جاتی ہے ٹوینٹی ہیگس پورٹ پہ سینڈ کی جاتی ہے اور انسیڈنٹلی اس کی جو کوڈ ہوتی ہے وہ بھی ٹوینٹی ہیگس ہوتی ہے اب نیکسٹ جو پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم یو آرٹ کو ہی کنٹرول کر رہے ہیں انٹرپ ڈریون مینر میں اور لوپ بیک موڈ کے اندر اس کو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کام کس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح انیشلائز کا فنکشن ہے انیشلائز اسی طرح سے baud rate divisor value baud rate set کرنے کے لیے ڈیوائزر ویلیو لوڈ کر رہا ہے اور لائن پیرامیٹرز لوڈ کر رہا ہے اب اس کیس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ سیلف ٹیسٹ آن کا فنکشن ہے پریویس جو سیلف ٹیسٹ آن کا فنکشن ہم نے بنایا تھا اس کے اندر جو ماسک ہم یوز کر رہے تھے وہ 0x10 ایکس تھا اس کیس کے اندر جو ماسک ہم یوز کر رہے ہیں وہ 0x18 ایکس ہے یعنی کہ 18 ہیگس کو یوز کر رہے ہیں ایٹین ہیکس جب ہم ماسک یوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جب اور کریں گے اس طرح سے فورتھ اور تھرڈ بٹ جو ہیں یہ سیٹ ہو جائیں گے فورتھ بٹ سگنیفائی کرتا ہے لوپ بیک موڈ کو انیبل کرنے کے لیے لوپ بیک موڈ کو انیبل کرنے کے لیے فورتھ بٹ سیٹ کیا جاتا ہے ماڈرن کنٹرول رجسٹر کا اور انٹرپٹس کو انیبل کرنے کے لیے تھرڈ بٹ کو سیٹ کیا جائے گا تھرڈ بٹ کے سیٹ ہونے سے انٹرپٹس آ ہو سکیں گی جب بھی جس طرح سے بھی کہ آپ نے انیبل رجسٹر کے اندر اسپیسیفائی کیا اس کے اکارڈنگلی انٹراپٹ آ کر ہو سکیں گے اسی طرح سے سیلف ٹیسٹ آف کا فنکشن ہے وہ اکارڈنگلی فورتھ اور تھرڈ بٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ای e سیون کے ساتھ اینڈ کر رہا ہے اور واپس ماڈرن کنٹرول رجسٹر کے اوپر رائٹ کر رہا ہے رائٹ چار کا فنکشن دیکھیں رائٹ چار کا فنکشن جو ہے سمپلی کام پورٹ کے اوپر رائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب کیونکہ آپ interrupt driven input output operation perform کر رہے ہیں تو یہ انٹرپٹ تب ہی اکر ہوگی جب اگر آپ نے رائٹ اگر رائٹ کا آپریشن پرفارم کیا جا سکتا ہے یا پھر transmit hold register empty ہے اور یہ اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹرپٹ انیبل رجسٹر کے اندر آپ نے انٹرپٹ کی اکرنس کی کیا وجہ اسپیسیفائی کی ہوئی ہے اگر آپ نے اس کی وجہ transmit hold register empty کا ایم ٹی ہونا اسپیسیفائی کیا ہوا ہے تو آف کورس جب یہ انٹرپٹ اکر ہوئی ہے تب یہ گیون ہے کہ transmit hold register is empty اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کیس کے اندر جس طرح سے ہم پروگرامڈ پٹ آؤٹ پٹ کے اندر یہ چیک کر رہے تھے کہ transmit hold register empty ہے یا نہیں ہے لائن اسٹیٹس رجسٹر کی مدد سے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈائریکٹلی ڈیٹا رائٹ کر سکتے ہیں بالکل ایگزیکٹلی exactly اسی طرح سے ریڈ چار کا فنکشن ہے ریڈ چار کے فنکشن کو ڈیٹا ریڈی ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آف کورس اگر انٹرپٹ ڈریون پیٹرن پہ انٹرپٹ کی آکرنس ہوئی ہے تو انٹرپٹ کی occurrence depending upon the interrupt enable register اسی وجہ سے uh, جب آکرنس ہوئی ہوگی تو وہ انشور کرتا ہے کہ آف کورس ڈیٹا شوڈ بھی ready if the data is ready آپ ڈائریکٹلی ڈیٹا رائڈ کر سکتے ہیں آپ کے آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈیٹا آلریڈی ریڈی ہے یا نہیں ہے اب مین پروگرام کے اندر آ جائیں مین پروگرام کے اندر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ فرسٹلی انٹراپ یو آرٹ کو انیشلائز کرنا پڑے گا انٹراپٹ انیبل رجسٹر کے اندر انٹراپٹ کو انیبل کرنا پڑے گا اور انٹراپٹ ماسک رجسٹر کے اندر انٹراپٹ کو ان ماسک کرنا پڑے گا اب دیکھتے ہیں یہ کام ہم کیسے کر رہے ہیں مین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹلی آپ نے انیشلائز کیا انیشلائز کرنے کی صورت میں وہی چیز بارڈر سیٹ ہو جائے گا اور لائن پیرامیٹرس تمام سیٹ ہو جائیں گے سیلف ٹیسٹ آن کیا ہے جب سیلف ٹیسٹ آن کیا تو اس کے اندر ون ایٹ کے ساتھ ماسکنگ ہو رہی تھی ون ایٹ کے ساتھ جو ماسکنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سیلف ٹیسٹ بھی آن ہو جائے گا اور انٹرپٹس بھی انیبل ہو جائیں گے ماٹم کنٹرول رجسٹر کے اندر آپ نے انٹرپٹس کو انیبل کر دیا پھر آپ نے زیرو سی ہیگس کے ویکٹر کو گیٹ کیا اس کو اولڈ انٹ کے اندر سیو کر لیا اور نیو انٹ آپ کا اپنا ایک فنکشن ہے اس کا پروٹوٹائپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فنکشن کا ایڈریس آپ نے انٹرپٹ سی کے ویکٹر کے اوپر رائٹ کر دیا اس طرح سے جب بھی اب انٹرپٹ سی اکر ہوگی تو نیو انٹ کا فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا انٹرپٹ سی کی کب اکرنس ہوگی انٹرپٹ سی سگنیفائی کرتی ہے I R Q level four کو جب بھی I R Q level four کے اوپر انٹرپٹ ریکویسٹ کا سگنل آئے گا تو اس کے ریزلٹ میں انٹرپٹ سی آ کر آئی آر کیو فور کے ساتھ کون سا اٹیچ ہوتا ہے عام طور پہ کام ون کو جو آئی آر کیو لیول دیا ہوتا ہے وہ آئی آر کیو فور دیا ہوتا ہے ہم ادھر یہی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم کام ون کے اوپر آؤٹ پٹ آپریشن پرفارم کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے انٹرپٹ سی کو انٹرسپٹ کیا پھر انٹرپٹ انیبل رجسٹر جس کا کہ ایڈریس ہوتا ہے بیس پلس ون اس کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں ون ون رائٹ کرنے سے بٹ نمبر زیرو سیٹ ہو جائے گا بٹ نمبر زیرو کا سیٹ ہونا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انٹرپٹ صرف تب ہی آ کر ہوں جب ڈیٹا از ریڈی تو اس کیس کے اندر نیو اینڈ کا فنکشن صرف تب کال ہوگا جب ڈیٹا از ریڈی یعنی کہ یو آرٹ کو کسی آؤٹ سائڈ سورس سے ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے اور ڈیٹا ریڈی ہے یو آرٹ کے پاس فار ان پٹ جب بھی ڈیٹا اس کے پاس ریڈی ہوگا فار ان پٹ تو وہ نیو اینڈ کے فنکشن کو انووک کرے گی یعنی کہ آئی آر کیو فور کے اوپر انٹرپٹ سی کو انووک کرنے کی کوشش کرے گی پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم انٹرپٹ ماسک رجسٹر کو یوز کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا انٹرپٹ ماسک رجسٹر کا ایڈریس 21 ہوتا ہے اس کے بٹ نمبر 4 کو کلیئر کرنا پڑے گا 4 کو کلیئر کرنے کے لیے اس کو اینڈ کرنا پڑ رہا ہے ای e ایف کے ساتھ ای e ایف ہمارا ماسک ہے اس کے ساتھ اس پورٹ کی ویلو کو ریڈ کیا اینڈ کریں گے اینڈ کرنے سے فورتھ بٹ کلیئر ہو جائے گا اب جو ویلیو آئی ہے اس کو واپس انٹرپٹ ماسک رجسٹر کے اوپر رائٹ کر دیا اس طرح سے انٹرپٹ فور جو ہے آئی آر کیو فور جو ہے ان ماسک ہوگی انٹرپٹ فور نہیں rather I R Q four unmask ہوگی اور آئی آر کیو فور کے اوپر اب جو سگنل آئے گا اس کی وجہ سے جو انٹرپٹ نمبر اکر ہوگا وہ سی ہیگز ہے اور اس کے بعد پروگرام کو ریزیڈنٹ کر دیا نیکسٹ اب ہم نیو انٹ کا فنکشن دیکھتے ہیں نیو انٹ کا فنکشن جب آ تو ہمیں پتا ہے آف کورس یہ تب آ ہوگا جب بھی ڈیٹا از ریڈی یعنی کہ data is ready UART کے ڈیٹا رجسٹر کے اوپر ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور پروگرامر جو ہے وہاں سے ڈیٹا ڈائریکٹلی ریڈ کر سکتا ہے اس کو کوئی چیز چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اندر ہم ریڈ چار کے فنکشن کی مدد سے کام پورٹ سے ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں اور اس کو سی ایچ یہ ہمارا ایک ویریبل ہے اس کے اندر اسٹور کر لیا اب اسی طرح سے یہاں پہ آئی اور جے کو ہم یوز کر رہے ہیں آئی اور جے وہی کالم انڈیکس ہے اور رو انڈیکس ہے اس کو بالکل سیم طریقے سے ہم کنٹرول کر رہے ہیں جس طرح سے ہم نے پریویس پروگرام میں کنٹرول کیا تھا لیکن ادھر گو ٹو ایکس وائی اور پٹ سی ایچ نہیں یوز کر رہے گو ٹو ایکس وائی اور پٹ سی ایچ کیونکہ یہ ہارڈ ویئر ہے ہم چاہتے ہیں یہ جلد از جلد ریٹرن ہو پٹ سی ایچ اور گو ٹو ایکس وائی خود سے سافٹ ویئر انٹرپٹس ہیں وہ زیادہ ٹائم لے سکتی ہیں ہمارا ڈیٹا اس وجہ سے لوز بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہم فاسٹر آپریشن پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈائریکٹلی ویڈیو ریم کو ایکسس کر رہے ہیں ایس سی آر ہمارا ایک ویریبل ہے جو کہ ٹیکسٹ میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا پریویس لیکچرز کے مطابق ٹیکسٹ میموری کا address B eight double zero segment اور زیرو آف سیٹ ہوتا ہے یہ ایڈریس ہم نے انیشلی اس کے اندر لوڈ کر دیا ہوا ہے یہ ہمارا ایک فار انٹی کریکٹر پوائنٹر ہے اب جو بھی کالم انڈیکس ہے اور رو انڈیکس ہے اس کی مدد سے ہم ایک پوزیشن کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم آف سیٹ ویلو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ایس سی آر کے اندر کیا آف سیٹ ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کر کے اس ایڈریس کے اوپر ہم کریکٹر کی ایس کی ویلیو پلیس کر سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہم نے سمپلی کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کس طرح سے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے جو ہمارے پاس کالم انڈیکس ہے کالم انڈیکس کو ہم نے ٹو سے ملٹیپلائی کیا ہے کیونکہ ہر کالم پہ ایک کریکٹر آتا ہے اور ایک کریکٹر ٹو بائٹس آکوپائی کرتا ہے تو I into two plus row number جو ہے وہ جے ہے یا پھر اگر آپ فورٹینتھ رو سے اسٹارٹ ہونا چاہتے ہیں تو جے پلس فورٹین ہے J plus fourteen multiplied by eighty کیونکہ ہر روز جو ہے وہ آکوپائی کر رہی ہے انٹو ٹو اور ہر کریکٹر کیونکہ ٹو بائٹس لے رہا ہے اس سارے کو ایڈ اپ کر دیں تو آپ کے پاس یہ ایک آف سیٹ ویلو آ جائے گی اس کو آپ جو بیس ایڈریس ہے ٹیکسٹ میموری کا اس بیس ایڈریس کے اندر ایڈ کر دیں جو کہ ایس سی آر ہے اور اب جو آپ کے پاس ویلو آئی ہے اس ویلو کے اوپر آپ سی ایچ رائٹ کر رہے ہیں تو یہ اسکرین کے اوپر جس رو اور جس کالم کے اوپر آپ کریکٹر کو ڈسپلے کرنا چاہتے تھے اس رو اور اس کالم کے اوپر یہ کریکٹر ڈسپلے ہو جائے گا گو ٹو ایکس وائی اور پٹ سی ایچ کو یوز کیے بغیر اس کے بعد آپ نے آف کورس اسی طرح سے کالم نمبر ایک انکریمنٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آ رہا ہے کہ ریٹرن کرنے سے پہلے آپ نے ماسٹر پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو یہ بتانا ہے کہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کر گئی ہے اور اب وہ پینڈنگ سروس کو سروس کر سکتا ہے اس کو ایشو کر سکتا ہے ایسا کرنے کے لیے اس کو end of interrupt code send کرنی پڑے گی اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ آپ کو بتایا تھا ٹوینٹی ہیگز اس کا پورٹ ہوتا ہے اس کو سینڈ کرنی پڑتی ہے اور incidentally end of interrupt code جو ہے اس کی ویلیو بھی ٹوینٹی ہیگز ہے تو ٹوینٹی دیں گے اس طرح سے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو پتہ چل جائے گا کہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کر گئی ہے اور next pending hardware interrupt کو ایشو کر سکتا ہے اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ نے انٹرپٹس کو انیبل کیا تاکہ جب بھی یو آرٹ کو ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو انٹرپٹ سیا کرو اس کے لیے جو بھی ساری ریکوائرمنٹس تھیں وہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں پروگرام میں کس طرح سے پوری کرنی پڑی ہیں اب اس پروگرام کو اگر آپ رن کرتے ہیں تو یہ پروگرام میمری ریزیڈنٹ ہے میمری کے اندر لوڈ ہو جائے گا اور جب بھی یو آرٹ کے اوپر کوئی ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو انٹرپٹ سی کو انووک کرے گا انٹرپٹ سی پھر اس کریکٹر کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دے گی ہم نے آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہوگی کہ یو آرٹ کو جب پروگرام کیا تو اس کو لوپ بیک موڈ کے اندر پروگرام کیا سیلف ٹیسٹ کو آن کر دیا اب اس طرح سے اگر آپ خود بھی اسی کمپیوٹر سے یو آرٹ کو ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں تو یہ پروگرام جو ہے اس کو ڈیٹا ریسیو ہو جائے گا اور ڈیٹا ریسیو کر کے وہ اسی ڈیٹا کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر سکتا ہے اب اس پروگرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں یا تو اس کے لیے اندر ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ خود سے ایک پروگرام بنائیں جو کہ ایک byte by byte UART کے اوپر ڈیٹا سینڈ کریں یا پھر آپ اس کے لیے آف کورس جس طرح سے ہم پہلے ایک ٹول یوز کرتے رہے ہیں ڈی کا ٹول جو کہ اسمبلی کی لینگویجز کے پروگرام کو ڈبک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ یہ آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے اس ٹول کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس ٹول کی مدد سے آپ ڈائریکٹلی پورٹ کے اوپر ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں اس پروگرام کو میموری ریزیڈنٹ کرنے کے بعد اس پروگرام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈباگ کی مدد سے آپ پورٹ کو ڈیٹا سینڈ کریں اور دیکھیں کہ وہی ڈیٹا واپس اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ کیسے کر سکتے ہیں سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ڈبا کے پروگرام کو رن کیا رن کرنے کے بعد آپ کو ڈبا کی پرومٹ آ جاتی ہے پرومٹ کے اوپر آپ کمانڈ دے سکتے ہیں او کی او از فار آؤٹ پٹ آپ اس سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ کام ون کا ایڈریس کیا ہے یہ آپ فورٹی کولن زیرو کا ڈمپ لے کے چیک کر سکتے ہیں عام طور پہ اس کا ایڈریس تھری ایف ایٹ ہوتا ہے تو تھری ایف ایٹ کے ڈیٹ کے پورٹ کے اوپر آپ ویلو رائٹ کر رہے ہیں forty one forty one hex کیا ویلو ہے فورٹی ون ہیگس کیپیٹل کی اپر کیس اے کی ایس کی ویلو ہے تو اپر کیس اے کو آپ نے پورٹ کے اوپر رائٹ کیا کیونکہ سیلف ٹیسٹ موڈ میں جو بھی ہم نے پروگرام رن کیا اگر وہ پروگرام آلریڈی میموری ریزیڈینٹ ہے اس کے ریزیڈینٹ ہونے کی وجہ سے انٹرپٹ سی آ کر ہوگی انٹرپٹ سی اے کو اسکرین کے اوپر فورٹینتھ رو کے اوپر ڈسپلے کر دے گی فورٹینتھ یا ففٹینتھ رو کے اوپر ڈسپلے کر دے گی اسی طرح نیکسٹ آپ اسی طرح سے بی کو سینڈ کرتے ہیں فورٹی ٹو کو سینڈ کرتے ہیں جو کہ بی کی ایس کی کوڈ ہے اس کے سینڈ کرنے پہ اگر پروگرام صحیح طرح سے رن کر رہا ہے تو اسکرین کے اوپر بی ڈسپلے ہو جائے گا اسی طرح سے آپ ففٹی سکس سینڈ کر رہے ہیں جو کہ وی کی کوڈ ہے اس طرح سے وی ڈسپلے ہو جائے گا اسکرین کے اوپر اور ففٹی فائیو سینڈ کر رہے ہیں جو کہ یو کی کوڈ ہے اس طرح سے اسکرین کے اوپر یو ڈسپلے ہو جائے گا اگر آپ پروگرام صحیح طرح سے لکھ سک لکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو آپ کی آؤٹ پٹ اس طرح سے آنی چاہیے اس کے اندر ایک اور چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے ہوپ فلی یہ پروگرام ورک کرے گا اگر آپ ونڈوز انوائرمنٹ کے اندر ہے اس کے اندر ہوتے ہوئے بھی یہ پروگرام ورک کرے گا اگر کسی وجہ سے نہیں ورک کرتا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ونڈوز سے اسی طرح سے ری بوٹ کریں اور ڈاس کے اندر سسٹم کو بوٹ کریں ونڈوز کو شٹ ڈاؤن کریں اور ڈاس کے اندر سسٹم کو بوٹ کریں اور ڈاس کے اندر بوٹ کر کے دیکھیں کہ پروگرام ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر پھر بھی آپ کرنے میں ناکام ہے تو مے بی یہ کوئی پروگرامنگ آ ہے ابھی تو جو ہم نے پروگرام دیکھا ہے وہ انٹرپ ڈریون پیٹرن پہ تو کام کر رہا ہے لیکن سیلف ٹیسٹ موڈ میں کام کر رہا ہے لوپ بیک موڈ میں کام کر رہا ہے لیکن اس کی اصل اپلیکیشن تب ہے جب آپ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر دو کمپیوٹرس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر کے ان کے بیچ میں ڈیٹا ایکسچینج کر سکیں نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم اسی طرح سے انٹرپٹ ڈریون پیٹرن پہ ڈیٹا ایکسچینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر اگر آپ انٹرپٹ ڈریون پیٹرن میں کر رہے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو پھر سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا انٹرپٹ سی کو انٹرسپٹ کرنا پڑے گا کام ون کو یوز کر رہے ہیں انٹرپٹس کو انیبل کرنا پڑے گا انٹرپٹ ماسک رجسٹر کے اندر اس کو ان ماسک کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ اور انٹرپٹ سروس روٹین آپ کو خود سے ری رائٹ کرنی پڑے گی یا انٹرسیپٹ کرنی پڑے گی تو آئیے یہ والی سلائڈ دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کس طرح سے کمیونیکیشن پرفارم کر سکتے ہیں دو کمپیوٹرس کو نال ماڈم کے تھرو انٹر کنیکٹ کر کے اور ان کے بیچ میں آپ ڈیٹا کو آپس میں کیسے ایکسچینج کر سکتے ہیں اس سلائڈ کے اندر اسی طرح سے انیشلائز کا فنکشن ہے انیشلائز کا فنکشن ہم آلریڈی ان ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں مین پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے انٹرپٹ سی کے ویکٹر کو انٹرسپٹ کیا انٹرپٹ سی کے ویکٹر کو انٹرسپٹ کرنے کے بعد پورٹ کو انیشلائز کیا پورٹ کو انیشلائز کرنے کے بعد انٹرپٹس کو انیبل کیا انٹرپٹس کو انیبل ماڈرن کنٹرول رجسٹر کے اندر آپ نے کہا ہے کہ انٹرپٹس انیبل ہو سکتی ہیں انٹرپٹس ورک کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے انٹرپٹ ماسک رجسٹر کے اندر آئی آر کیو فور کو ان ماسک کیا ہے تاکہ آئی آر کیو فور کے اوپر انٹرپٹ آ ہو سکے اور پھر انٹرپٹ انیبل رجسٹر کے اندر بٹ نمبر زیرو کے اوپر ون پلیس کیا ہے بٹ نمبر زیرو کے اوپر ون پلیس کرنے سے انٹرپٹس انیبل ہو گئی ہیں اور انٹرپٹ تب آ کر ہوگی جب بھی ڈیٹا ریڈی ہوتا ہے ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر ایم ہونے پہ انٹرپٹ نہیں آ کر ہوگی کیونکہ صرف صرف bit bit number number zero zero آپ نے سیٹ سیٹ کیا کے کے ہونے پہ ڈیٹا ریڈی ہونے کے اوپر انٹرپٹ آ کر ہوگی اور اس کے بعد اس پروگرام کو میموری ریزیڈنٹ کر دیا اب جس کمپیوٹر کے اوپر یہ پروگرام رن کر رہا ہے فرض کریں وہ کمپیوٹر ایک نال ماڈرن کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور نال ماڈرن کے ساتھ دوسرے اینڈ کے اوپر ایک اور کمپیوٹر اٹیچڈ ہے دوسرے کمپیوٹر کی مدد سے آپ وہاں پہ ایک پروگرام رن کرتے ہیں جو کہ کام پورٹ کے اوپر ڈیٹا رائٹ کرتا ہے وہ یہ چیک کرے کہ transmit hold register empty ہے یا نہیں ہے اور transmit hold register empty ہونے کی صورت پہ ڈیٹا رائٹ کرے یا پھر ایون آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ڈبا کے پروگرام کے تھرو آپ دوسرے کمپیوٹر کے ڈیٹا پورٹ کے اوپر ڈیٹا رائٹ کریں جب وہاں پہ ڈیٹا رائٹ کریں گے اور آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کے اوپر جب وہ ڈیٹا ریسیو ہوگا ڈیٹا ریسیو ہونے کے اوپر جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرپٹ آ کرو گی انٹرپٹ سی آ کرو گی انٹرپٹ سی کی آکرنس کے اوپر ہمارا نیو انٹ کا فنکشن جو کہ آپ کو سلائڈ کے اندر نظر آ رہا ہے یہ فنکشن انووک ہوگا اس فنکشن کے اندر آپ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا کو ریڈ کر رہے ہیں جو بھی کام پورٹ کے اوپر اس وقت ڈیٹا اویلیبل ہے اس کو ریڈ کیا ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر رہے ہیں اسکرین کے اوپر کیسے ڈسپلے کر رہے ہیں اسی طریقے سے ڈائریکٹلی ٹیکسٹ میموری کے اوپر اس کو رائٹ کر کے ڈسپلے کر رہے ہیں اور اس سے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو بتا رہے ہیں کہ انٹرپٹ ریٹرن کرنے لگی ہے اور انٹرپٹ تاکہ وہ جو پینڈنگ ہارڈ ویئر انٹرپٹس ہیں ان کو سروس کر سکیں ابھی آپ نے اس پروگرام کے اندر دیکھا کہ آپ کس طرح سے computer to computer interrupt put output operation perform کر سکتے ہیں لیکن یہ پروگرام صرف ڈیٹا کو ریسیو کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایز این ایکسرسائز آپ انٹرپٹ انیبل رجسٹر کے اندر بٹ نمبر ون کو بھی سیٹ کر دیں جس سے کہ transmit hold register empty ہونے پہ بھی انٹرپٹ آ کر ہو اور انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے وہ انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر کو چیک کرے آئی ڈی رجسٹر کو ابھی اس کیس کے اندر ہم نے انٹراپٹ آئی ڈی رجسٹر کو نہیں چیک کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے صرف ڈیٹا ریڈی ہونے کے لیے انٹراپٹ کو انیبل کیا ہے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہونے کے کیس کے لیے ہم نے انٹراپٹ کو انیبل نہیں کیا تو کیونکہ ہمیں پتا تھا اس لیے ہم نے انٹراپٹ آئی ڈی رجسٹر کو چیک نہیں کیا لیکن اگر آپ دونوں چیزوں کے لیے انٹرپٹس کو انیبل کرتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا کے ریڈی ہونے کے لیے بھی اور ڈیٹا کے ٹرانسمٹ ہونے کے لیے بھی اگر آپ انٹرپٹ کو انیبل کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا آپریشن پرفارم ہوا ہے کیا ایکشن پرفارم ہوا ہے جس کی وجہ سے انٹرپٹ آ کر ہوئی ہے یہ آپ کو انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر سے پتا چلے گا ایز این ایکسرسائز آپ خود سے اس پروگرام کو ماڈیفائی کریں ماڈیفائی کر کے آپ یہی کام کریں کہ ڈیٹا ایم ٹی ہونے پہ یا transmit hold register empty ہونے پہ آپ انٹرپٹس کو انیبل کر دیں اور جو آپ کی انٹرپٹ سروس روٹین ہے اس کے اندر آپ ایک چیک لگائیں جو کہ انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر کو چیک کرے آئی ڈی رجسٹر اگر اس کو یہ بتائے کہ یہ ڈیٹا ریڈی ہونے کی وجہ سے انٹرپٹ آ کر ہوئی ہے تو آپ ڈیٹا ریڈی ہونے کے اوپر جو آپریشن پرفارم کرنا ہے یعنی کہ پورٹ سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے یا اور اس کو پھر بفر میں اسٹور کرنا ہے یا جس کسی طرح سے بھی پروسیس کرنا ہے وہ کام کرے یا پھر انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر یہ بتائے گا کہ یہ جو انٹرپٹ آ کر ہوئی ہے transmit hold register empty ہونے کی وجہ سے آ کر ہوئی ہے تو اس صورت میں آپ transmit hold register empty ہونے کے کیس میں جو آپریشن پرفارم کرنا چاہیں گے یعنی کہ نیکسٹ بائٹ کو بفر میں سے لے کے آگے ٹرانسمٹ کرنا چاہیں گے وہ والا آپریشن پرفارم کریں ایز این ایکسرسائز یہ کام آپ خود کر کے دیکھیں ابھی ہم نے interrupt driven input output کی میتھڈ کی بات کی ہے پروگرامڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کے تھرو بھی اس طرح سے آپ computer to computer communication perform کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آگے پاس دو کمپیوٹرز ہوں اور ان کو آپ آپس میں ایک نال ماڈم کی مدد سے دونوں یو آرس کو انٹر کنیکٹ کریں جس طرح سے ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا آج کے لیکچر میں ہوپ فلی کئی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں ہم جو پریویس دو لیکچرز کے اندر ڈسکشن کرتے رہے ہیں آج اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ پروگرام ہم ان چیزوں کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پریویس لیکچرس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یو آرٹ کے اندر کیا انٹرنل رجسٹرز ہیں نمبر آف انٹرنل رجسٹرز ہیں جو کہ لائن اسٹیٹس کچھ دیکھنے کے لیے یوز ہوتے ہیں یا لائن اسٹیٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے لیے یا ڈیٹا کو رائٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں مور اوور سرٹن رجسٹرز ہیں جو کہ انٹرپٹ کو انیبل کرنے کے لیے اور انٹرپٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ سرٹن رجسٹرز ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں ماڈم کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بتایا یو آرٹ ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کے ساتھ ماڈم کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اگر انٹرنل ماڈم لگا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی یو آرٹ ڈیوائس لگا ہوتا ہے اگر ایکسٹرنل لگا ہوا ہے تو external modem connect UART کے ساتھ ہوتا ہے تو ماڈم کو کنٹرول کرنے کے لیے جو رجسٹر یوز ہوتے ہیں ہم نے ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کیا ہے ماڈم کنٹرول رجسٹر اور ماڈم اسٹیٹس رجسٹر جو کہ یہ بتاتا ہے کہ ماڈم کا کیا اسٹیٹس ہے پھر ہم نے پروگرامیٹیکلی ڈسکس کیا ہے کہ اگر آپ input output operation perform کرنا چاہتے ہیں تو آپ پروگرامڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کیسے پرفارم کریں گے programmed input output perform کرنے کے لیے آپ کو لائن اسٹیٹس رجسٹر کو چیک کرتا کرنا ہوگا اگر ڈیٹا کو ان پٹ لینا ہے تو آپ ڈیٹا ریڈی کے بٹ کو چیک کریں گے اگر ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کرنا ہے تو ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر بٹ کو چیک کریں گے کہ transmit hold register empty ہو گیا ہے یا نہیں ہوا اس کے علاوہ اگر آپ interrupt driven input output perform کرنا چاہتے ہیں جو کہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے لیکن اس کے لیے مے بی تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے لیکن آف کورس اس کے اندر سی پی یو کا بہت ٹائم آپٹیملی یوز ہو پاتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ انٹراپس کو انیبل کرنا پڑے گا انٹراپٹ انیبل رجسٹر کے اندر مور اوور اگر نمبر آف ریزنز ایسے ہیں جس کے لیے کہ جس کے لیے کہ آپ نے انٹراپس کو انیبل کیا ہے تو کس پرٹیکولر ریزن کی وجہ سے انٹراپٹ آ کر ہوئی ہے یہ آپ کو انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر سے پتا چلے گا اور اس کے علاوہ آپ کو انٹرپٹ ماسک رجسٹر کے اندر جو کہ پک کے اندر ہوتا ہے اس میں سے انٹرپٹ کو ان ماسک کرنا پڑے گا جو یو آرٹ ہیں وہ عام طور پہ آئی آر کیو فور کو یا تھری کو یوز کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ انٹرپٹ بی یا انٹرپٹ سی کو انٹرسپٹ کریں گے اور اس انٹرپٹ کے اندر جو بھی آپ پروسیسنگ پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوڈ اس انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر لکھیں گے اس فنکشن کو ریٹرن کرنے سے پہلے آپ کو انٹرپٹ کنٹرولر کو بتانا ہوگا کہ انٹرپٹ اینڈ ہوگی اس کے لیے end end of interrupt code send کریں گے بالکل پہ پھر ایک اور ہم نے اس کا ایک فیچر دیکھا یو آرٹ کا جو کہ لوپ بیک کا فیچر کہلاتا ہے یا سیلف ٹیسٹ کا فیچر کہلاتا ہے عام طور پہ اگر computer to computer communication perform کرنے کے لیے آپ سافٹ ویئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو دو کمپیوٹرز ہونے چاہیے نال ماڈرن ہونے چاہیے لیکن اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اپنے ہی کمپیوٹر سے اپنے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر جسٹ آپ کو اسے سیلف ٹیسٹ موڈ کے اندر ٹرن کرنا پڑے گا سیلف ٹیسٹ موڈ کے اندر جو آپ آؤٹ پٹ پرفارم کر رہے ہیں وہی اس کی ان پٹ بنتی جا رہی ہے جس کو کہ ہم نے فیو پروگرامس کی مدد سے ایگزبٹ بھی کیا ہے اور آپ کو فلی وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نیکسٹ پروگرام میں ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کمیونیکیشن کیسے پرفارم کی جا سکتی ہے using program input output اور مور اوور نال ماڈرن کے بارے میں بھی ہم کچھ مزید ڈسکشن کریں گے کہ اس کے اندر ویسے تو تھیوریٹیکلی دو لائنز ہونی چاہیے لیکن ہم سیون لائنز یوز کر رہے ہیں جو کہ باقی کی لائن فلو کنٹرول کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو نمبر آف لائنز ہم کس طرح سے ریڈیوز کر سکتے ہیں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور ہوپ فلی اگر ٹائم ہوا تو ہم آگے ریئل ٹائم کلاک کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے آج کا ٹائم پورا ہوا جاتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ